سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صاحب مال لوگ تو سارا اجر لے گئے ہیں وہ اس طرح کہ وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس زائد مال ہے جن کا وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم بھی صدقہ کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے کلمات کی طرف تیری رہنمائی نہ کر دوں کہ جب تو ان پر عمل کرے گا تو تو سبقت لے جانے والوں کو پالے گا اور تیرے مقام کو کوئی بھی نہیں پا سکے گا مگر وہ جو تیرے عمل کی طرح کا عمل کرے گا میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تو ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد کہہ اور اس دعا کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک و لہ الحمد وہ ولا کل شعین قدیر ایک روایت میں ہے تو نے ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو باسٹھ مسند احمد